اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم آئیے بے قراروں کے خلاف مدینے کی تاجدار سبحان اللہ سبحان اللہ سرور دو عالم سبحان اللہ نور مجسم سبحان اللہ رحمت للعالمین سبحان اللہ امام الاولین والآخرین سبحان اللہ انیس الغریبین سبحان اللہ طه و یاسین سبحان اللہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام من ذکر کے پیش کریں اللہ اللہ رب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم الله رب صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم

سرکار نبی کریم علیہ السلاۃ تسلیم کے غلام جمع ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ کرم میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ عالم اسلام میں جاتے ہیں کہتے ہیں جہاں رضا کا غلام ہوگا ہاں۔ جہاں ہمارے جد کریم ہمارے دادا جان سنیت کی پہچان سبحان اللہ مدینے کا فائدان آل حضرت امام اہل سنت قوس و خاجہ کی جی کرامت آل رسول کی امانت موجزہ من موجزات سید المسلمین شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فی نبیز امام احمد اللہ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہماری یہ ڈوٹی لگائی ہے ہم سے کہا ہے کہ جاؤ ذکر و اذکار کرو ہم نے قبر پہ گئے ہم نے کہا حضور منانی آپ کی قبر پہ آیا ہے آپ سے پوچھتا ہے کیا کام کرے کھیتی کرے کسانی کرے دکان کرے کوئی کام کرے سیاست کرے کیا کام کرے آپ نے فرمایا منانی تیری رگوں میں ہمارا خون بہتا ہے تو کام کے لیے کہتا ہے کیوں فکر کرتا ہے ہم نے کیا کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا فکر نہیں کرو ذکر کرو سبحان اللہ جو فکر کرے گا وہ فکر ہاں۔ کرے گا اس کو بیماری ہو جائے گی شکر کی بیماری ہو جائے گی اور بہت سی بیماری ہو جاتی ہے فکر فکر کرنے سے کرنا سنیوں کا کام نہیں ہے بلکہ سنیوں کا کام ہے ذکر کرنا اللہ جی، امام اہل سنت اس لیے کہ خاک ہو جائے جل کر جب تک دم جائیں گے دم میں جب تک دم کا سنا جے جائیں گے جب تک جائیں گے سبحان اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجود کے گراتے جائیں گے مصر فارس نجود کے گراتے جائیں گے کیا حکم فرمایا ہے چلے گئے گئے اٹھانوے سال ہو دو سال کے بعد ان کا سو سال ہو جائیں گے ہر تک ڈالیں گے ہم پیدائش اٹھانوے سال تو ان کے انتقال کا ہو گئے لیکن اعلی حضرت کا جو شیر ہے مصرا وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کا ہمارا جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے یہ آج نہیں کہ ابھی تک کریں گھنٹے دو گھنٹے کریں بلکہ ہر شروع تک سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سنی زندہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا چاہنے والا زندہ رہے گا سبحان اللہ اور ہر شروع تک ڈالیں گے ہم میلاد مصطفیٰ کی دھوم مصر فارس ند کی قلعے گراتے جائیں گے وقت اعلیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو میلاد کر رہے ہیں وہ میلاد کرنے والے ہیں میلاد کرتے ہیں جو میلاد کرے گا وہ فساد نہیں کرے گا سبحان سبحان اللہ اللہ جو فساد کرے گا وہ میلاد نہیں کرے گا تو میلاد کرنے والے جو ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں میلاد کرتے ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ ہمیں میلاد شریف کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ ذکر کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے الحمدللہ رب العالمین بہرحال یہ محفل جو سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم فرمائے جن حضرات نے یہ محفل سجائی ان کے کاروان میں برکت عطا فرمائے عزت میں برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین شادی کا موقع سراج گمان کا اور الحمدللہ ہمارے نصیر گمان صاحب نے ٹکٹ بھیجا اور بلایا ماشاء اللہ رکھا اور کتنے ہی پروگرام ماشاء اللہ لینڈ میں ہوئے سب میں ماشاء اللہ صاحب تشریف رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے مال عمر میں عزت میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا الحمد للہ دیکھو ایسا کوئی بلانے والا ہے تو کوئی آنے والا ہے جہاں جہاں جس کا رزق ہوتا وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے اب یہاں سے جائیں گے بریلی شریف کچھ دنوں بریلی شریف میں رہیں گے آ کورس تیئیس چوبیس پچیس نومبر کو ہے اس کے بعد ان شاء اللہ ماریشس میں دسمبر میں میراجی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وہاں کے احباب نے بلایا ہے اللہ تعالیٰ آپ دعا فرمائیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے بھی صحت عطا فرمائے اور اعلیٰ نے جو حکم فرمایا کہ جاؤ ذکر اذکار کرو محبت کی بات کرو اور آنا جانا رکھا کرو لوگوں میں آؤ جاؤ تم ہمارے پیغام کو لے گیا تھا جہاں میں میرے بھائی حضرت مولانا اختر رضا حضرت تاجی شریعہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے اور نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے ہو سے جدا کر دے یہ ہمارے اچھا نبی کا نہیں ہو ہم اس کے نہیں ہیں ہوئی ہاں۔ ہو نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے یہی پیغام ہے آلہ حضرت کا ہے اور اس کو آج تاجی سریعہ نے اس طریقے سے قدم بند کیا ہے الحمدللہ رب العالمین بہرحال اعلیٰ حضرت کے شعر کو یاد کرو اشعار کو یاد کرو ذکر اذکار کرا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں طاقت عطا فرمائے بچے نے ماشاء اللہ اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھا بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ ماشاء اللہ یورپ میں بھی ایسا روح ہے ایسا ماشاء اللہ اچھا بچے پڑھتے ہیں اچھا ہے اگر یہ بچے وہاں جامع نوریہ رضیہ میں جو آ کے موقع پر دس سال کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں تشریف لائے وہاں پہ پڑھیں تو بہت طبیعت خوش ہوگی اور اعلیٰ حضرت کی روح بھی خوش ہوگی میں تو سمجھتا ہوں اعلیٰ کی روح خوش ہے بھیا روح کو جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے جب چاہے جہاں چاہے چلی جائے تو اعلیٰ کی روح خوش ہے یہاں گمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ گمبد انہوں نے ماشاء اللہ یہاں اس کو اور یہاں کے جو فور سیٹر صاحب ہیں کیا گرامی علی ہاں؟ علی علی علی کرامت کرامت اللہ بھی اللہ تعالیٰ فضل کرم فرمائے اور جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں اور اس کو خوش اس میں لوگ خوش خوش محبت سے رہتے ہیں آپس میں محبت سے رہتے ہیں اور اس کو آباد کرنے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرنے فضل و کرم فرمائے اور جو اس مسجد میں نقصان یا فساد کے چکر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دور فرمائے اور ہمیشہ کہو نبی سے ہو جو اسے دل سے جدا کر دے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 کیا کو آسما کر دے سوریا کو خیال حضرت حسن سے ہم نہ دے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یہ شعر اس میں آ گیا ہے اعلی حضرت کی فرزند جہاں اعلی حضرت خود مرید ہوئے مہاراج شریف آل رسول رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ان کی شہزاد ہیں اشرف ملت ان کا یہ شعر ہے خیال حضرت حسن سے ہم ناچے سجاتے ہیں اور کمی رہ جائے جو بھومی بغیری کے رضا کر دے کمی رہ جائے جو بھومی بغیری کے رضا کر دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ مصطفیٰ نبیر اعلی حضرت زندہ باد تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر سبحان اللہ تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سری اللہ سر کوثر جب آقا جام کوثر دے لبیل اقدس لگا کر آمین آمین سبحان اللہ جام سر دے نبی لگا کر دے آمین الحمدللہ رب العالمین سنی مرے آمین سنی مرے سنی مرے سرکار کرم فرمائے آمین اور آقا جام کوثر پہ مل جائے جام کوثر کیسے دیں جام کوثر دیں تو پہلے

سر دے اقدس لگا کر دے سبحان سبحان اللہ سال آمین موت ہماری اسلام پہ ہو مومن مورے اسلام مسلمان بنے اور حضور کرم فرمائے جامع کوثر عطا فرمائے ایسی نہیں دینے بلکہ پہلے سرکار لب اقدس لگا دیں کرم فرما دیں اور کہہ لو پی لو سبحان اللہ یہ تو جامع کوثر ہے سبحان اللہ حضور نے کرم فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے کیا فکر ہو خدر تیرے یاور

بلا بلا یعنی کہ بلا جو آتی ہے نا اس کو گرفتار کر لے اور پھر گرفتار کر کے کسی بلا کو دے دے یہ ہے اللہ اللہ ہماری بلا جو ہے ہماری بلاؤں کو گرفتار بلا یعنی کہ ہماری بلا جو ہے اس کو گرفتار کر لیں اور پھر کسی بلا کو دے دیں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالی شہید کربلا کی برکتوں سے اس محفل کو مال مانا مار کر اور ہماری بلاؤں کو اللہ تعالیٰ گرفتار بنا کر ہماری ساری بلائیں دور آمین ہمارا یہاں آنا جمع ہونا مبارک فرما آمین الحمدللہ جو دہک جی آگ کے سولوں پہ سویا

کھویا وہ حسین نے سب کچھ کو کبھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دین کو دھویا وہ حسین جس نے حسینسین سی حسین اللہ الحمد للہ آدمی شاہ ہس حسین ہر حسین دیپنا ہس حسین دی ہس حسین دیپنا ہر حسین

سبحان اللہ ہند کے راجہ ہمارے خواجہ سبحان اللہ حضرت موین الدین چستی ادویدی رحمت اللہ علیہ نے شہید کربلا حضرت امام حسین کو یہ ربائی نظر کی ہے کہ سر داد سر دے دیا اللہ نہ داد یس ہاتھ نہیں دیا ہاں۔ سر تو دے دیا سر ہمارا ہے ہم لے جاؤ لیکن ہاتھ تم سے بات نہیں کریں گے ہاں، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے تمہاری جرم اور گناہوں کو ہم قبول نہیں کریں گے اگر ہم بھی سر جھکا لیں تو لوگوں کا کیا ہوگا کہ جب معاملہ آیا اسلام پر تو سب لوگ جھک گئے کی طاقت کے سامنے سرکار نے رخصت پر فیصلہ نہیں کرا کہ چلے جاتے محلہ ملک چھوڑ کر کے لیکن نہیں آپ نے کہا کہ ہمارا سب تو تم لے سکتے ہو لیکن ہمارا ہاتھ تم نہیں ملے گا فوج سرکار کے جسم کو ڈھونڈنے کے بعد سرکار کا جسم تو مل جاتا ہے اور ہاتھ ڈھونڈتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملتا کیوں نہیں ملا ہاتھ نقطہ اس میں یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر ہاتھ مل جاتا تو یزید یہ کہتا کہ مار کے کرولا میں آئے اور مجھے وہ ہاتھ مل گیا لوگ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا لوگ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ امام حسین کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں اور دکھاتا کہ یہ امام حسین کا ہاتھ ہے میں ان سے ہاتھ مانگ رہا تھا لیجیے یہ امام حسین کا ہاتھ میری فوج لے آئی اور میں یہ ہاتھ پکڑے ہوں یہ ان کا کا امام حسین ہاتھ ہے یہ حضرت امام حسین کی کرامت ہے بے شک سبحان اللہ کہ سر مل گیا ہے جسے مل گیا ہے لیکن ہاتھ ڈھونڈنے سے نہیں ملا یہ بتایا کہ یدی تو زندگی میں بھی ہاتھ نہیں پا سکا ہے اور میری بات جانے کے بھی تجھے ہاتھ نہیں ملے یہ امام حسین کی کرام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے ایسی با کرامت شخصیت کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے سبحان اللہ خطبات رضویہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن اس میں فرمایا ہے امرین منیرین نیرین طیبین طاہرین سیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین اس سے اعلی حضرت کی عقیدت و محبت ظاہر ہوتی ہے سبحان اللہ دو جان دونوں چمکتے دمکتے قبرین منیرین نیرین جو دو جان ہیں چمکتے بھی ہیں اور دوسروں کو چمکاتی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ہم نام چمک گئے آپ کہتے چمک گئے باقی جتنے ان کے چاہنے والوں کو نہیں چمکایا کہتے قوم رہن منی رہن نیے رہن نیے رہن قوم رہن منی رہن دونوں چمک بھی رہے اور جو ان سے قریب آ گیا ان کی محبت میں چمک رہا وہ بھی چمک رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی چمک رہا ہے سبحان اللہ جب آلہ حضرت نے یہ بات کہی تو آلہ حضرت کو چمکایا الحمدللہ رب العالمین اور آلہ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی صدر بن بن بن بن گیا گیا گیا گیا حجت الاسلام حافظ ملت شیر رضا جو سرکار کے مبلغ اعظم اعظم عبد طرح چمک رہا سبحان اللہ چمک رہی شیر کا پڑا تھا سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ مسلک کے اعلی حضرت مسلک کے اعلی حضرت مسلک کے اعلی حضرت زندہ باد عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی عشق محبت اعلی حضرت سبحان اللہ عشق محبت اعلی حضرت حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت المرحوم من احبا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا سبحان اللہ اللہ ہم فضل و کرم ہے فرمائے ہم شہید کربلا سے محبت کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں سبحان اللہ خواجہ غریب نواز سے ہم محبت کرتے ہیں بچر شریف سے ہم محبت کرتے ہیں مارے شریف سے ہم محبت کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں ہم سنی اولیاء اکرام سے ہم محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے ہم محبت کرتے ہیں صدیق اکبر سے ہم محبت کرتے ہیں عارف عظم سے ہم محبت کرتے ہیں عثمان غریب سے ہم محبت کرتے ہیں حضرت علی سے ہم محبت کرتے ہیں حضرت سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غلام جہنے والے علماء اکرام ہیں سب سے محبت اور حضور فرماتے ہیں سرکار فرماتے المرو ما من احبا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ میں رہے گا واہ سبحان اللہ ہم تو سبھی سے محبت کرتے سبحان اللہ تو سب کہیں گے جب اتنوں سے محبت کرتے ہو سب اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ جا رہے ہیں جنت میں نہ تو گناہ گار ہے سیاکار ہے خطا کار ہے چل منا نے تو بھی محبت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سب جنت میں جائیں گے الحمدللہ رب العالمین ہم رسول اللہ ہم جنت رسول اللہ سبحان اللہ نے یہ کہا ہوتی تو رسول اللہ کے پہلے تو کہہ رہا میرے تعلق بنا رہا ہے ایک رشتہ جوڑ رہا ہے حضور سے کہہ رہے رشتہ جوڑ رہا ہے ہم رسول اللہ کے آہا ہم تو رسول اللہ کے بے شک ہم ہم رسول اللہ کے ہم تو رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور جنت کیا مطلب کو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی رسول اللہ جنت رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین یا حلال یا ملا یا دریا یا سبحان یا حلال یا دریا یا سبحان یا یا رہا یا یمنا یا دیا یمن یا دیا جہا یا نمن جدیا جہا یح یمنا جدیا

اللہ کا فضل کرنا آپ کی دنیا اللہ نے بنا دی الحمدللہ رب العالمین اب دین بناؤ آخر بناؤ یا حنان یا منان کہا کرو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا آپ کی دنیا بن گئی آخر بن جائے گی جنت جگہ مل جائے گی سبحان اللہ مجید آیا کرو مجید آباد کرو مجید رضا پاباد کرو جو اس میں سبحان اللہ فتح کرے اس کو دور کرو ہاں۔ اچھے اچھے لوگوں کو جوڑو اچھا اچھا کام اللہ تعالیٰ والو اللہ کا نام اللہ اللہ اللہ چیدہ والا نیکی لکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی گڑبڑ کرو گے یہ لکھ دے گا گڑبڑ کرو گے یہ بھی لکھنے والا ہے یہ نہیں کہ یہ نہیں لکھے یہ بھی لکھ دے گا ہاں گناہ کرے گا تو یہ لکھ لے گا اور جب آپ کہیں اللہ تو یہ بھی لکھ لے گا اور فرشتوں سے بات ہو رہی ہے کہ المیرم بڑی ہے پیاری مسجد بنی ہے سبحان اللہ مسلمان وہاں جمع ہوئے اللہ اللہ کروائے مسجد کو وہاں اللہ اللہ ہو رہی اوپر بھی ہو رہا ہے اللہ اللہ منہ کھل کھل جاتا جاتا ہے جب اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان سبحان سبحان نا اللہ بند نہیں ہوتا ہے بند بند سے دور رہو ایک بند ایک بند دو بند اس سے دور بند سے دور اللہ کہتا ہے آؤ جب کہو گے تو بولی سبحان اللہ سبحان ہاں؟ بند سے دور ہو ایک بند دو بند سب بند فاتحہ بند نیاز بند ملاد بند سب بند بند بند کرتا رہتا ہے کیونکہ اللہ کا عجیب کرم ہے ہاں۔ جب اللہ سننی کرتا سب کھل جاتا ہے آؤ سب کھل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مثال ہے یعنی سبحان اللہ تو اللہ تو بند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مغلا ہوا ہے الحمدللہ مغلا ہوا ہے سبحان ہاں؟ اللہ سنیوں کا کھلا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیوں کی نیاز فاتحہ میلاد سبحان اللہ چالیسواں ہاں. سب کھلا ہوا ہے ہاں. مسجد بھی کھلی ہوئی مدرسہ بھی کھلا ہوا ہے بند نہیں

تم نے بند کر رکھا ہے لیکن ہمارا جو مدرسہ جامع نوریا ہے وہ حدیث و قرآن نہیں ہے سرکار جان صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے علم بھی ہے اور حضور کا عشق بھی ہے سبحان اللہ یہ مدرسوں میں ہمارے عشق بھی دیا جاتا ہے اور وہاں عشق و محبت کی راجدھانی ہے بدیل شریف آل حضرت رہتے ہیں جہاں جی ذکر اسکار کے راستہ بنایا گیا اور آج کوئی محفل ایسی خالی نہیں جہاں پر حضور آل حضرت کو لوگ یاد نہ کرتے ہوں کوئی نہ کوئی نہ پڑھنے والا حضور کا ذکر کرنے والا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کیوں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی بات نہیں کہی جو بات کہی مدینے کی تعداد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا سبحان اللہ کیسے آقاؤں کا بندہ سبحان اللہ سبحان بول والا جو اللہ کرم ہے کہ حضرت نے تمام دربار کو تمام سرکار کے جتنے چاہنے والے مزارات ہیں دربار ہیں سب کو چاہا اسی لیے کہتے ہیں کیسے آخ کو بندہ ہے بول بالے میری کے سبحان زر جھڑ کر تیری پیدا رو کے زر جھڑ کر تیری زاروں کے تاج سر بن منتے ہیں سیاروں کے اللہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم نالین شریف پہنے ہوئے ہیں نالین تو جانتے ہو نا حضور نالین شریف پہنے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں تو اس سے ریت مٹی جو لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ جھڑتی ہے پیدا کمانا ہے یہاں پر نالین ذرے جھڑ کر تیری پیزار ہو گئے یعنی کہ حضور کے جو نالین میں ذرے مٹی کے لگ گئے وہ جو جھڑتے ہیں ان کا عالم کیا ہے حضور کا تو معاملہ بہت بڑا ہے اللہ بہتر جانے اعلیٰ حضرت کی عقید و محبت کیا کر دی ہے کہ ذر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے یعنی وہ جو ذرے کنارین سے جھڑ کے مٹی کے گر گئے وہ تاج سر بن رہے ہیں چاندار ہو سبحان سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی محبت جو جتنی اس میں اس میں جائے گا جو اس میں گہرائے میں اترے گا اس کے اندر جب اعلیٰ کے اشعار کو صحیح سے سمجھو گے تو اعلیٰ حضرت کیسی محبت کی بات کری ہے پھر آپ کے اندر بھی محبت جاگے گی اور آپ کا بھی مدینہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اللہ اللہ اللہ کہنے سے منہ کھل جاتا ہے سبحان سبحان لیکن کا ایک محبوب ہے ہاں، ہاں، سبحان اللہ کا ایک حبیب ہے سبحان اللہ اللہ کا ایک پیارا ہے سبحان اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا نام لیتے ہیں محمد کہیے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 جب اللہ کا اللہ منہ کھل گیا جب وضو کا نام لیا واہ بن ہو گیا سبحان یہ کیا محمد محمد بوسا لے لیا سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اس میں ایک نقطہ ہے یہ سنیوں کی پہچان ہے کہ جب محمد کا نام آتا تو ایسے کر چوم لیتے ہیں لیکن جو کہتے نہیں چوم بچوں حضور کا نام ہی اتنا پیارا ہے سبحان اللہ ہاں، سبحان اللہ تم نہیں چوم نام تو لے ذرا اور محمد تو محمد جب آپ کہیں گے تو لب سے لب پیار کرنے واہ سبحان اللہ جیسے آپ کہیں گے محمد محمد محمد محمد تو لب سے لب مل جاتا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا اللہ سبحان اللہ ہاں۔ وہ آٹومیٹکلی حضور سے پیار کا ایسا معاملہ ہے ہاں۔ کہ وہ خود لب سے لب چوبنا شروع کر دیتا کہتے محمد محمد کبھی آپ محمد کہیں نہیں سکتے کہ آپ منہ کھلا رکھیں منہ خود بخود پیار کرنے لگا سبحان اللہ محمد سبحان اللہ دیکھ لیجیے محمد محمد کتنے بتا چکا کتنے بتا چکا سبحان اللہ محمد سبحان اللہ سبحان محمد سبحان کیا کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے جمعہ کے عربی کیسے نہیں جمعہ گا بے خوف ارے حضور کا نام اتنا پیارا ہے جیسی تو نام لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جیسی تو نام لے گا تو محمد میں مطلب یہ پیار ہے سبحان اللہ پیارا ہے جو سرکار محبت والا ہے وہ پیار کرتا ہے وہ اللہ کا فضل سے زبان سے بھی پیار کرتا ہے اور دل سے بھی پیار کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نبی اعلی حضرت زندہ باد سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب رب العالمین العالمین تو یہ سرکار کا کرم ہے جتنا جتنا جتنا بھی پیار پیار بانٹو اچھا ہی ہے ہے بانٹنے سے کم نہیں ہوگا بڑھے گا واہ اچھا سبحان اللہ جیسے علم علم خرچ کرو کرو گے گے تو اتنا بڑھتا یہ پیسہ جو ہے نا کم ہو جاتا ہے خرچ کرو تو کم ہو جاتا ہے لیکن علم جتنا اس کو کرو خرچ اتنی پڑے گا یہ ایسی چیزیں حاصل کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے دنیا بھی اچھی کر دے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لی یہ دعا کرتے ہیں یہ دونوں دعا کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو دنیا بھی اچھی ہو اور حضور کے کرم سے دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہے سبحان اللہ اور جہنم کے آگ سے بچ جائیں سبحان یہ حضور کا تو آپ کو کسی عمل میں یا کسی علم پر آپ نہ کھولے کہ ہمارے پاس یہ عمل ہے یہ علم ہے یہ بڑا ہمارے پاس کاروبار ہے بہت مجھے جنت لے لیں گے نہ نہ علم سے مل جائے گی نہ عمل سے ملے گی صرف محبت رسول سے جنت سبحان اللہ علم عمل سے کچھ نہیں ہونا ہے آپ کو صرف محبت رسول سے ہم جس سے مرید ہیں سرکار حضور مفتی اعظم مولانا مصفر رضا نوری بریلوی آزاد کے چھوٹے صاحب ہیں ان سے جن کے نام پر نوریا رضیا الحمدنا مدرسہ بنا ان کا سلسلہ نوری ہے آپ فرماتے ہیں دیکھیے اچھے اچھے مطلب۔ حضور مفتی اعظم کے لیے اس کے باوجود کتنی انتصاری ہے کس قدر اپنا آپ کو جھکا کے پیش کرا ہے کہ اب ہم اپنے عمل کو غور کریں حضرت تو بڑے اچھے عمل ہیں ہم تو دنیا سے مرید ہے بڑے شہزادے ہیں اعلیٰ ان کے بڑے اچھے آدمی ہیں ان کے متقی مرضگار بہت اچھے ان کا عمل لیکن انہوں نے اپنے عمل کو غور کرا لیکن اب اپنے عمل کو غور کریں ہمارے کیا ہمارے پاس کون سی لائف ہے کہ ہم اچھے عمل کر سکیں ہم تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں گناہگار ہیں بے علم ہے لیکن حضور مفتی آدم اس کے باوجود جبکہ ان کے اچھے علم بھی اچھا تھا عمل بھی اچھا تھا لیکن آپ نے علم عمل کی بات نہیں فرمائی کہتے ہیں میرے آمال کا بدلہ جی، کرنا اپنے پہ کریں پھر یہ سرکار مدینہ میں آپ اپنی آواز بھی لگانے تو ان ان کے لیے جو درخواست منظور ہو گئی یہ دعا منظور ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے منظور میرے آمال کا بدلا اور تو جہنم ہی تھا میرے آمال کا بدلا مجھے جاتے لیکن مجھ پر سرکار ہاں، کی نظر گئی میں تو میرے سرکار جانے نہ دیا میں تو جاتا اچھا، من میں ہمیشہ کو اچھے رہوں کو دیکھنا ثواب ہے علماء کرم کو دیکھنا ثواب ہے قرآن شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے ثوابی کام میں ہمیشہ حصہ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ماں باپ کو پیار سے دیکھو سبحان اللہ کو اور ان کی خدمت کرو اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو تم کہاں سے ہے کوئی معاملہ ماں باپ نہیں تم کو پیدا کیا ہے ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں ہمارے ماں باپ ہیں جن کا وسیلہ نہیں ہے تو ان سے پوچھو ان کے ماں باپ ہیں کہ نہیں ماں باپ اصل ہیں ان کے خدمت کرو ان کو پیار سے دیکھو ثواب پاؤ الحمد للہ اور جب بھی حضور سے محبت کرو اور میں یہ عمل بتاتا ہوں کہ اس طرح سے لکھ لیا کرو حضور کا نام ہے نام آپ کا لکھ لیا مبارک جہاں پہ دل بھی لکھ لیا اپنی بیماری دور کرنی ہے دل کی بیماری دور کرنی ہے تو دل پہ لکھو آنکھوں کو نور چاہیے یہ گناہ ہے محمد محمد الحمد للہ رب العالمین سرکار جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا حدیث شریف میں آیا کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان کلمتان دو کلمے حبیبتان دونوں پیارے محبوب اچھے حبیب ہیں الرحمن اللہ کے نزدیک خفیفتان مثال اور زبان پر دونوں کے دونوں ہلکے ہیں ثقیلتان فی المیزان اور میزان میں تراغ میں دونوں کے دونوں بھاری ہیں اب آپ کا کون سا عمل ہے جو بھاری ہے کوئی کہہ سکتے ہو میرے فلانا عمل بڑا بھاری ہے لیکن سرکار نے فرما دیا ہے یہ دو کلمے ایسے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دونوں کے دونوں میدان میں بھاجا جس کے لیے سرکار نے فرمایا ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے بے شک سبحان اللہ جب یہ میزان میں بھاری ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں انہیں یاد کر لوں اور جب اتنا وقت دیا ہے اور آئے ہو مسجد وغیرہ میں تو سیکھ لو اور یاد کرو پڑھو خود تمہاری بیماری پریشانی الجھن سب خود دور ہو جائے سرکار نے جو فرمایا کہ ایسے عمل میں بتا رہا ہوں کہ وہ زبان میں ضرور ہلکا ہوگا لیکن جب وہ اسے میزان میں رکھا جاتا ہے ہاں۔ ہاں، فرماتے ہیں ہاں، جی۔ ہم نے پاس پکڑ لیا حضور صاحب نے کہا حضور کرم فرما دے سنی مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے حضور کرم فرما دے وہ کون سے قدمے ہیں حضور نے فرمایا وہ قدمے یاد کر لو وہ قدمے ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ العظیم جسے یہ یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے کہ یہ تحدیث ہے اور اگر یاد نہیں کر سکا ہے تو اس کو کہا کریں سبحان اللہ الحمدللہ للہ یہ بھی وہی کلمے ہے لیکن حضور نے جو کل زبان سے حدیث میں نقل فرمایا وہ ہے سبحان اللہ وبحمد ہی سبحان اللہ یہ حضور کا کرم حضور نے ہم غلاموں کو ایسے کرم سے مالا مال فرمایا اور حضور چاہتے ہیں کہ سب چاہنے والے حضور کی امتی سب جنت میں چلے جائیں سبحان اللہ چلے جائیں سبحان عمل ہلکا کریں لیکن جنت میں چلے جائیں حضور سے کہیے حضور آپ نے بڑا کرم فرمایا آپ نے خود بتایا زبان پر بڑے ہلکے ہوں گے میزان بھاری ہوں گے آپ نے کرم فرمایا ہم اسے یاد کر لیتے ہیں ہمارا تو عمل لیے آپ اسے کرم فرما دے حدیث ہے حدیث کی برکت سے پڑھتا ہوں اور ہم پر حضور کرم فرما دے کہ وہ وہ کلمے جو حضور نے جاری فرمایا بتایا انہیں سنی مسلمانوں یاد کرو اچھا عمل ہے اچھا عمل میں اچھے طریقے سے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین یہاں آئے ہیں مسجد میں رضا ہے یہاں تمہارے لیے رضا ہے وہاں تمہارے میں بھی رضا والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پہ موت عطا فرمائے اور وہ یہ ناطے پڑھتے ہوئے ہمیشہ محسن میں جائیں ربا کی دھلی سنا میں دھلی رضا کی زبان تمہارے الحمدللہ رب العالمین کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو اور وہ رضا والے ہوں اور رضا جب پڑھتے ہوں تو اس میں وہ بھی آواز لگائیں سبا وہ چلے کہ باہو فلے وہ بھولو جلے دن ہو والے لوا کے تلے سلامِ بھولے رضا کی دعا تمہارے لیے اولاد کے لیے بھی یہ شیر بہت اچھا ہے جب آلہ حضرت کا پوتا نہیں تھا یعنی میرے والد ناجد مفتر آدم ابراہیم رضا خان تشریف نہیں لائے تھے تو آلہ حضرت نے اپنے پوتے کے لیے یہ شیر کہا ہے اور حضور میں دعا کریے اول درشی پڑھی آخر درشی پڑھی بیچ میں دعا رکھئے تو جن کی اولاد نہیں ہے لڑکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے انہیں لڑکا غلام محبت عطا فرمائے آلہ کا یہ سیر ہے سباوں جڑے باوں پھلے وہ پھول کے لے اے جنہوں ہلے لیوان کے جڑے سلامیں پھلے رضا کی زبان انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فضل کر فرمائے جس طرح سے اس جلسے کو کامیاب فرمایا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے ماشاءاللہ اپنے آپ نے رقم وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت و سلامتی برکت عطا فرمائے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبیر اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسجد الرضا مصطفیٰ جان رحمت پہ پھیلا سلام السلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نور الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين Thank you.